آپ رفقائے دعوت کسی عقیدے اور مقصد پر مسلمانوں کو جمع کر لینا کوئی آسان کام نہیں لیکن کہیں زیادہ مشکل کام ان کو جمع رکھنے کا ہے یعنی ان کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کرنا شیرزہ بندی کر کے ایک وحدت بنا دینا مزاج میں ہم آہنگی پیدا کرنا جذب و لگن کو برقرار اور زندہ رکھنا سر و گرم میں اپنے مقصد پر قائم رکھنا اور اپنی راہ پر آگے بڑھانا افطراک و انتشار ہر اجتماعی وحدت میں آسانی سے گھس کر اس کو کمزور کر دیتے ہیں اور ایک قائد کا کمال یہ ہے کہ وہ دعوت پر لبے کہنے والوں کو دعوت پر مشتمع رکھے دعوت کی اپنی کشش اور دائی کے اخلاق کے علاوہ حالات کا دباؤ تقریر تحریر نعرے بھی بھیڑ جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن اس بھیڑ کو ایک اجتماعی قوت میں بدل دینا اس قوت اور اس قوت سے اس طرح کام لینا کہ اول اور آخر ساتھ چلنے والے اپنے قائد کے وال والا و شیفتہ رہیں ایک بالکل مختلف نوعیت کی شخصیت کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس لحاظ سے نبی کریم کی سیرت ایک بہترین نمونہ ہے انسانوں کو جمع کر کے ان سے کام دوسرے لیڈروں نے بھی کیا لیا ہے حق کے لیے بھی لیا ہے اور باطل کے لیے بھی لیکن عام طور پر ساتھ کام کرنے والوں نے کسی نہ کسی مرحلے پر کسی بے اطمینانی کا اظہار کیا ہے صرف آپ کے ساتھی اور مطمئن آپ کے دور میں بھی اور آج چودہ سو برس بعد تک بھی آپ کے اسی طرح گرویدہ رہے ہیں اور آپ سے اسی طرح بے پناہ محبت کرنے والے ہیں کرنے والے رہے ہیں جس طرح کے روزے اول تھے رعوف و رحیم یہ کس چیز کا اعجاز تھا اس لحاظ سے بھی کہ آپ کے اسوے کے گناہ کو پہلو ہیں جن کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے اور ان میں سے بعض کا تذکرہ ہم کریں گے لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کی اس پورے اسوے کے سارے پہلوؤں کو دو الفاظ میں سمیٹا جا سکتا ہے وہی الفاظ جو قرآن نے آپ کے لیے استعمال کیے ہیں یعنی آپ اپنے ساتھیوں کے لیے مومنین کی جماعت کے لیے رعوف اور رحیم تھے توبہ ون ٹوینٹی ایٹ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تمہیں سے تمہارا ہے تمہیں میں سے ہے تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے تمہاری فلاح کا وہ حریث ہے ایمان لانے والوں کے لیے شفیق اور رحیم ہے یہ وہ الفاظ ہیں جو صفات الہی کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اخلاق و برتاؤ اور آپ کی صفات کے لیے وہی الفاظ استعمال کر دیے جو اس نے خود اپنے لیے کیے ہیں اس سے جہاں اللہ تعالیٰ کی حد تک انسانی زبان تنگ دامنی انسانی زبان کی تنگ دامنی ظاہر ہوتی ہے وہاں نبی کریم کی حد تک آپ کی شان اور افق کا اظہار ہوتا ہے یہ ملحوظ رہے کہ سارے انسانوں اور مخلوقات کے لیے آپ کے وجود آپ کی کارنامے رسالت و ہدایت انظار و تفشیر دعوت اللہ اور قیام قسط اور آپ کے اخلاق کریمانہ کو قرآن نے سمیٹ کر ایک ہی لفظ ادا کیا ہے رحمت للعالمین اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کے تعلق اور روش کے جس پہلو کو چاہیے دیکھ لیجئے جس زاوے سے چاہیے نظر ڈال لیجئے جس رنگ کو چاہیے ابھار لیجئے تصویر ایک ہی بنے رہے گی سرافہ شفقت سرافہ رحمت اسی طرح ان دونوں الفاظ کو اسقت دیجئے تو ہر صفت اور ہر اخلاق ان میں سما جائے گا ساتھیوں سے محبت ان کی قدر ان کی بھلائی کی حرص ان کی خدمت ان کا تسکیہ ان کی تعلیم ان سے مشورہ ان کے ساتھ افو درگزر اور یہاں تک کہ ان کی تعدیب و تعذیر بھی آخر اللہ تعالیٰ نے بھی اس مزاج کے طور پر اگر کسی دوسرے لفظ کو استعمال کیا ہے تو رحمان کا لفظ ہے اور صفت رحمان بھی اس کی تقریباً ہر صفت کا احاطہ کرتی ہے خواہ و خالقیت ہو یا رزاقیت و علم ہو یا قدرت امن و سلام امن و سلام ہو یا جبروت و ملکوت اور پھر بات یہ ہے کہ اگر رحمان کا رسول رعوف و رحیم نہ ہوتا تو کیا ہوتا قرآن کی سایت میں ہی آپ کی سیرت کی ان دونوں جامع پہلوؤں کی تشریح ہوتی ہے رعوف میں منفی یعنی رفع شر اور دفع مضرت کا پہلو غالب ہے یعنی وہ مہربانی جو کسی ایسی چیز میں نہ ڈالے کسی ایسی چیز کو برداشت نہ کرے اور ہر ایسی چیز کو دفع کرنے میں لگ جائے جو تکلیف و مشقت نقصان یا آزار کا باعث ہو سکتی ہے اور رحمت میں مثبت یعنی عطائے خیر کا پہلو غالب ہے یعنی وہ مہربانی اور بھلائی جو نفع ترقی کامیابی اور بہتری کے دروازے اور راہیں کھولے جو بات قرآن واضح کرتا ہے اور جو ساری حیات طیبہ میں نمایاں ہے وہ یہ کہ پہلے پہلو سے آپ کی مہربانی اس حد تک بڑی ہوئی تھی کہ ہر وہ چیز جو آپ کے ساتھیوں کے لیے کسی طرح بھی نقصان کا باعث ہو سکتی تھی وہ آپ کو اس درجے شاک تھی کہ اس میں آپ کے دل کی کیفیت اور عملی برتاؤ کے لیے عزیز کا لفظ استعمال ہوا یعنی جو ہر چیز پر غالب ہو جس میں نہ صرف یہ بات شامل ہو کہ آپ کی کسی قول یا کسی فعل سے کبھی کسی کو کسی قسم کی کوئی ایزا نہیں پہنچی آپ نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا کسی کی تحقیر نہیں کی کسی پر بہتان نہیں لگایا کسی کی غیبت نہیں کی کسی کی عزت کو نقصان نہیں پہنچایا کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا وہاں یہ بھی شامل ہے کہ دین کے مطالبات تحریک کی ذمہ داریوں اور شریعت کے احکام میں بھی آپ نے کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جو مشقت اور تکلیف میں ڈالنے والی ہو ظاہر ہے کہ اس میں ان قربانیوں کی دعوت شامل نہیں جو دنیا اور آخرت میں فوز و فلاح کے دروازے کھولنے والی تھیں اور دوسرے پہلو سے آپ کی کیفیت کا جو عالم تھا اس کی تعبیر ہر سے ہی کی جا سکتی ہے بھلائی خیر اور ترقی کے لیے ہر بات کہنا اور ہر کام کرنا یہاں تک کہ کسی طرح دل نہ بھرے کوئی چیز چھوٹ نہ جائے زیادہ سے زیادہ حاصل ہو ہر لمحہ فیض جاری رہے ہر وقت اس کی تھی ہر وقت آپ اس کی فکر میں رہتے تھے یہی لالچ کی کیفیت ہوتی ہے یہی آپ کی ہے ان دونوں صفات کے سانچے میں دل بھی ڈھلا ہوا تھا اور عمل بھی یہ پھوٹ کر جن صورتوں میں ظاہر ہوئیں جو برگ و بار لائیں ان کا شمار ممکن نہیں لیکن چند اہم صورتوں سے جو روشنی پھوٹ رہی ہے اس سے اپنے دل اور اپنی راہ منور کرنا ضروری ہے ہر ساتھی قیمتی طور آپ نے دنیا کی ساری زینت سے نگاہ ہٹا کر خود کو صرف ان کے ساتھ باندھ گیا تھا ان کی تعلیم اور تسکیے میں ہم آدم مشغول رہتے تھے ان کے ساتھ نرمی و شفقت کا برتاؤ تھا ہر ساتھی سے اس کی استداد کے مطابق معاملہ کرتے تھے مشورے میں وہ پورے شریک تھے اور غلطیوں پر چشم پوشی درگزر اور افو کا شیوا تھا قدر و قیمت کا احساس اور ربط جو شخص بھی بندگی رب کی راہ پر آپ کے ساتھ آیا جس نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر پیمان وفا باندھا جو سب کو چھوڑ کر آپ کے پیچھے چل پڑا جس نے آپ کی دعوتی ایمان و جہاد پر لبیک کہا وہ آپ کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ تھا اس کی جگہ آپ کے دل میں وحید تھی اس کے ساتھ آپ کا رشتہ محبت تھا اس کے ساتھ آپ نے اپنے کو جوڑ لیا تھا اس میں کوئی نہ غرض تھی نہ کوئی ہوائے نفس کے ان سے آپ کا دل بالکل پاک تھا یہ ساتھی آپ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز تھے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو چھوڑ کر یا نظر انداز کر کے آپ نے دنیا کی کسی زینت کی طرف کسی نفع اور فائدے کی طرف کسی جا اور شہرت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا الکحف 28 اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو وجہ صاف اور ظاہر ہے ان کے ساتھ رشتہ اس ذات کی خاطر تھا جس کی رضا اور توجہ آپ کا مقصدی زندگی تھی اس رشتے کے آگے دنیا کی ہر شے ہیچ تھی یہ تعلق وقت کی ضرورت نہ تھا کہ جب چاہا قائم کر لیا جب چاہا توڑ دیا جب چاہا سر آنکھوں میں پر بٹھایا جب چاہا اٹھا کر نیچے پھینک دیا اور پامال کر دیا یہ بند جانا اور یہ قدر و قیمت کا احساس ہی آپ کی نرمی اور شفقت کا ایک بڑا سرچشمہ تھا یہ تعلق رب کے نام کی وجہ سے اپنی جگہ خود ہی بیش بہا تھا لیکن آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کا سب سے بڑا ذریعہ مومنین کی وہ جماعت ہی ہے جو آپ کے ہمراہ تھی وہ جتنی مضبوطی سے الفت کے سیمنٹ میں جڑی ہوگی اتنی ہی آپ کے مقصد کی کامیابی یقینی ہوگی اور ان کی باہمی الفت اس الفت کا مظہر ہوگی جو ان کے قائد کو ان کے ساتھ ہوگی آپ کو مومنین کی جماعت کا یہ درجہ بھی معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی رفاقت کے ذریعے ہی آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا اور یہ وہ انعام خداوندی ہے جو اس کے فضل سے ہی حاصل ہو سکتا ہے کسی انسان کے بس سے باہر ہے انفال 62 ٹو 64 وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے یقیناً بڑا زبردست اور دانا ہے اے نبی تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے آپ کے اسی تعلق کا نتیجہ تھا کہ عرب کے قبائلی نظام میں رنگ و نسل اور حسب و نسل کے سارے بت توڑ کر آپ نے تاریخ انسانی کا یہ حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دیا کہ عقیدہ اور عمل کی بنیاد پر ایک برادری اور امت پیدا کر دی ایسی برادری اور امت جس کو چودہ سو سال میں بھی مٹایا نہیں جا سکا ہے اور اسی کا نتیجہ یہ معجزہ بھی ہے کہ ان لا تعداد افراد میں سے جو آپ کے ساتھ آئے کوئی آپ کا مخالف نہیں ہو گیا کسی نے آپ پر الزام تراشی کا سلسلہ شروع نہیں کیا آپ نے سب کو اپنی محبت کے سائے میں اس طرح سمیٹ لیا جس طرح ایک پرندہ سمیٹ لیتا ہے ان کی حفاظت کی ان کو پروان چڑھایا بلاخر ان کو پرواز کے لائق بنا دیا شغرا 215 اور ایمان والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ تعلیم اور تزکیہ تعلیم اور تربیت تو آپ کے بنیادی فرائض تھے لیکن جس طرح آپ نے اپنے رفقاعدہ کی دعوت کے درمیان اس کا فیض عام کیا اس کی مثال ملنا ممکن نہیں تلاوت آیات کے ذریعے ان کو چلتا پھرتا قرآن بنا دیا تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے ان کو علم و دانائی اور اطاعت کا مجسمہ بنا دیا اور تسکی کے ذریعے ان کے نفوذ کو ہر آلودگی سے پاک کر کے معراج انسانیت پر پہنچا دیا مکے کی زندگی بھی شاہدہ اور مدینی کی بھی کی دعوت کے بعد اگر آپ کی توجہ اور فکر کسی کام پر مرکوز تھی تو یہی کام تھا راتوں کو قیام اور ترتیل قرآن میں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ شریک بھی ہوتی تھی اور ایک جماعت ان میں سے جو تمہارے ساتھی ہیں مزمل اس کا ایک مرکز دار دار ارقم تھا جہاں آپ قیام پذیر ہوئے تھے اور علم و ہدایت کے پیاسے آپ کے چشمے سے سیراب ہوتے تھے قرآن پڑھتے تھے قرآن سیکھتے تھے اس کے علاوہ بھی شاید کوئی نظام تھا جس کی تفصیلات ہمیں سیرت کی کسی کتاب میں تو نہیں ملتی لیکن جس کی طرف قرآن نے واضح اشارہ کیا کہ آپ خود بھی تلاوت قرآن کے لیے قیام فرماتے اپنے رفقا کے درمیان چل پھر کر ان پر نگاہ بھی رکھتے اور ان کی خبر گیری فرماتے گویا توجہ اور نگرانی کے ساتھ آپ یہ کام کر رہے تھے شغرا two nineteen two eighteen two two nineteen جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدے گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتے ہیں آپ کا کام صرف قرآن سنا دینا یا اس کی قرآت کر دینا نہ تھا بلکہ اس کو سمجھانا اور فکر و عمل میں جذب کرانا تھا اس مقصد کے لیے آپ تھوڑا تھوڑا قرآن سکھایا کرتے حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ ہم نے سور بقرہ آپ سے دس سال میں پڑھی ایک اور صحابی کا بیان ہے کہ ہم حضور سے چند آیات سیکھتے اور ان کو محفوظ کر لینے کے بعد مزید سیکھتے قرآن خود ہی تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے اور اسی طرح آپ نے اس کو سکھایا اور پڑھایا اور اس کی حکمت تعلیم بالکل واضح ہے صورت الاسرا 106 اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹہر ٹہر کر اسے لوگوں کو سناؤ اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے الفرقان 32 منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا ہاں ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے ایک طرف قرآن کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کے وہی علم کا ممبا تھا بالخصوص رات کی گھڑیوں میں اور دوسری طرف عبادات کا نظام بالخصوص نماز کا انہی پر دین اور ریاست کی عمارت قائم ہونا تھا ان دو ذرائع سے آپ نے اپنے رفقا کے ذہن کی تعمیر کی اخلاق کو بلند کیا کردار بنایا اور یہ کام آپ آخری سانس تک انجام دیتے رہے ذکر کے پورے نظام کو زندگی میں سمو دینے کا تذکرہ ہم پہلی کر چکے ہیں علمی روحانی اور اخلاقی تعلیم و تذکیہ کا یہ کام خود اپنی جگہ کسی خلا میں بالکل ناکافی ہوتا اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اور رفقا کو عملاً دعوت جہاد کے میدانی کارزار میں نہ اتار دیتے اور ہر قسم کی آزمائشوں کی بھٹی نہ سلگ جاتی جو ان کو تپا تپا کر کھوٹ اور میل نکال کر کندن بنانے کا کام کرتی ویسے بھی روحانی اور اخلاقی تسکیہ از خود مطلوب نہ تھا باطل خداؤں کو چیلنج کر کے باطل نظام پر تنقید کر کے حاکمیت اور اقتدار صرف خدا کا ہونے کا اعلان کر کے اور اپنی مکمل اطاعت کا مطالبہ کر کے آپ نے تسکی کا اصل مدرسہ کھول دیا اور ہر قدم پر اپنے رفقا کے دلوں میں یہ بات بٹھائی کہ کامیابی کی منزل انہی جان وادیوں کے درمیان گزرتی ہے کہ ایمان کا دعویٰ ضرور پرکھا جائے گا کہ طیب کو خبیص سے ضرور ممتاز کیا جائے گا اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غلبہ عطا فرمائے انکبوٹ ٹو اینڈ تھری کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں اللہ کو ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون آل عمران 179 اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے اس وقت پائے جاتے ہو وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا قرآن نماز اور دعوت و جہاد کی چلتی پھرتی خانقاہوں اور دوڑتے بھاگتے مدرسوں میں تعلیم دے کر آپ نے وہ گروہ تیار کیا جس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط اور گہرا تھا جس کا ربط اپنے بھائیوں سے گہرا اور محبت کی چاشنی سے لبریز تھا جس کی لگن اپنے دعوت اور اپنی تحریک کے انمنٹ اور لازوال تھی اور جس کا درد و سوز انسان کے لیے دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا تھا اس کے ساتھ آپ نے تین باتوں کا اور اہتمام فرمایا ایک ایک کہ لاہیت و اخلاص پیدا ہو جو کریں صرف اپنے رب کے لیے کریں ابتغاء مرضات اللہ مقصود ہو ہر قدم لی اللہ اٹھے دوسرے مال کی قربانی دے اس لیے کہ مال کی محبت سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی فتنہ نہیں اس ضمن نے دنیا میں رہ کر دنیا سے دل کو بے نیاز رکھنا سکھایا دنیا کو ٹھیک کرنے کے مشن سے سرشار ہونے کے باوجود اپنے لیے دنیا کو متاع قلیل اور متاع غرور سمجھنا دل میں نقش کیا اور تیسرے ایک نگاہوں کو آخرت کے اجر پر جمایا اس کو ایک حقیقت بنا دیا اس کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھرنے لگا سمجھ میں آ گیا کہ وہی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے ان تین چیزوں کے لیے ایک طرف قرآن کے حصے پہ در پہ نازل ہوتے رہے دوسری طرف آپ کی مجلی سے بھی ان کے ذکر و تاکہ اس سے تازہ رہتی تھیں نگرانی اور احتساب ایک قائد اور معلم کو اپنے ساتھیوں اور شاگردوں کی کوتاہیوں لغزشوں اور خامیوں سے بھی سابقہ پیش آتا ہے بڑی بڑی غلطیوں اور گناہوں کے ساتھ آپ نے جس طرح افو کا برتاؤ کیا وہ تو بعد میں آئے گا لیکن اس زمن میں آپ کے بعض اصول بڑی ہی قیمتی اور جماعت کی زندگی اور اصلاح کے لیے اکثیر کا حکم رکھتے تھے آپ اپنے ساتھیوں کی کوتاہیوں اور کمزوریوں کی ٹوہ نہ لگاتے تھے اس مقصد کے لیے آپ نے کوئی جاسوسی کا نظام نہ قائم کیا تھا حت الوسا آپ کی خوشی اس میں تھی کہ یہ چیزیں آپ کے علم میں نہ آئیں اور لوگ خود ہی اپنی اصلاح کر لیں آپ نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ لوگ اپنے بھائیوں کے بارے میں آپ کے حضور شکایات پیش کریں یا ان کی خرابیوں سے آپ کو مطلع کریں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بدگمانی بھی نہیں کرتے تھے بلکہ جب تک کوئی بات کھل کر نہ آ جاتی اچھا گمان رکھتے پیٹ پیچھے مجلسوں میں ان کی برائیاں بھی نہ کرتے غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے کسی کی تزلیل کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا اصل چیز خدا اور اس کے رسول سے وفاداری تھی اس کے بعد کوئی شخص صرف گناہ میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے حقیر نہ سمجھا جاتا تھا پھر اگر کوئی بات آپ دیکھ لیتے تو مناسب انداز میں نصیحت فرماتے انتہائی شفقت ملحوظ رکھتے ایسے موقع پر چشم پوشی کرنا بھی فتن و فساد کا فساد کا سبب بن سکتا تھا اس میں آپ کی شفقت اور حکمت کی ایک جھلک ایک معاملے سے واقعے میں دیکھی جا سکتی ہے اور قیاس کیا جا سکتا ہے اس سے اہم تر مواقع پر اس کا اطلاق اور کتنا زیادہ تھا ایک دفعہ ایک شخص مسجد نبی میں آیا اور سہن میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا حاضرین اس کو روکنے اور شاید جھڑکنے اور مارنے کے لیے دوڑے حضور نے سب کو روک دیا اور فرمایا کہ آپ پہلے اس کو فارغ ہو لینے دو جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے اپنے پاس بلا کر اس کو سمجھایا کہ یہ خدا کا گھر ہے جہاں گندگی پھیلانا منع ہے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو صاف کر کے پانی بہا دو جب کسی فرد کی کوئی غلطی آپ کے علم میں آتی تو آپ اس کا ذکر کسی مجلس میں نہ فرماتے نہ اس کام کا نام لے کر مخاطب فرماتے ٹوکتے اور شرمندہ کرتے بلکہ عموماً یوں کہتے کہ لوگوں کا حال کیا ہو گیا کہ وہ ایسا اور ایسا کرتے ہیں ایسا بھی نہ تھا کہ آپ کی تعلیم سرجنش تعزیر تعدیب اور احتساب سے خالی ہو ایک صاحب نے اونچا گنبد تیار کر لیا تو آپ نے اس کے سلام ان کے سلام کے جواب نہ دیا یہاں تک کہ انہوں نے اس کو مسمار کر دیا ایک اور شخص نے نماز جلدی جلدی ہی جلدی جلدی گنڈے دار طریقے سے ادا کر کی تو اس کو اسی طرح سرزنش کی جہاں حدود کا نفاذ ضروری تھا حدود نافذ کی غزل تبوک کے موقع پر تین صحاب کے اوپر پچاس روز سوشل بائی نافذ کیا کفار کفارے کا طریقہ بھی کفارے کا طریقہ بھی رائج کیا صدقہ اور مال لے کر بھی تطہیر و تذکیے کا عمل کیا لیکن آپ کا احتساب ایک تھانے دار اور سخت گر حکمراں کا احتساب نہ تھا آپ کی نگرانی ایک شفیق باپ اور معلم کی نگرانی تھی اور آپ کی اصل کوشش ہمیشہ یہی رہی اور اسی کے آپ نے تعلیم دی کہ لوگ خود اپنا احتساب کریں اپنے رب کے سامنے جواب دہ سمجھے اور اس سے ہی استغفار کریں اور جب لوگ آ کر آپ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے تو آپ ان کو اسی راہ پر چلاتے اور خود بھی ان کے لیے استغفار فرماتے سورہ نساء 64 اگر انہوں نے طریقہ اختیار ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بکشنے والا اور رحم کرنے والا پاتا اور اسی طرح ان کی غلطیوں کا ازالہ فرماتے اور آخرت میں ان کے گناہوں کی معافی کی راہ کھولتے اس لیے کہ اصل اجر آخرت کا اجر ہے اور اصل سزا وہیں کی سزا ہے استعداد اور صلاحیت کے مطابق معاملہ قیادت اور تعلیم نبی کریم کی رحمت اور شفقت کا ایک پہلو یہ تھا کہ آپ ہر شخص سے اس کی استعداد کے مطابق معاملہ فرماتے اس بات کا لحاظ فرماتے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں وہ ایک قسم کے اور ایک سطح کے نہیں ایمان اور وابستگی کے لحاظ سے بھی ان کے درمیان فرق ہے عقل اور جسم کی صلاحیتیں بھی مختلف ہیں ہر شخص مختلف کام کامیابی کے ساتھ کر سکتا ہے ہر ایک سے یکساں مطالبات نہیں کیے جا سکتے آپ قوت برداشت سے زیادہ بوجھ ڈالنا پسند نہ فرماتے اور انسانی کمزوریوں کے الاؤنس کا دیتے اور ان کی بنیاد پر اپنے ساتھیوں کو متمون نہ فرماتے ایک شخص حضور کے پاس آئے اور پوچھا کہ دین کے مطالبات کیا ہیں آپ نے فرمایا کہ شہادت پانچ وقت کی نماز تیس دن کے روزے سال میں زکوٰۃ اور ایک حج اس نے سوال کیا کہ اس کے علاوہ اور کچھ ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں اور کچھ نہیں یہ وہ کہتا ہوا چلا گیا کہ میں اس سے نہ کمی کروں گا نہ زیادتی اس پر آپ نے فرمایا کہ جنتی کو دیکھنا ہو تو اس آدمی کو دیکھ لو لیکن یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ نہیں تھا کسی سے یہ بیعت تھی کہ آپ کے ساتھ گھر بار چھوڑیں گے کسی سے جان و مال نظر کر دینے کا معاہدہ تھا کسی سے سوال نہ کرنے کا حد تھا کسی سے غصہ نہ کرنے کا مطالبہ تھا کسی کے بارے میں کہا گیا کہ ایمان لے آئیں جو ایمان لے آئیں اور ہجرت نہ کرے ان کا شمار مومنین میں نہیں ہے کسی کے بارے میں کہا گیا کہ اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور اس کا یہ دعویٰ ہو کہ مسلمان ہے لیکن بعض عمر کا مرتکب ہونے کی صورت میں وہ ہم میں سے نہیں اور کہیں اسی پر اکتفا کیا گیا کہ جو ہماری قیمت کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیہ کا وہ ہم میں سے ہے آپ کی اسی پالیسی کی وجہ سے مختلف نو لوگ آپ کے ساتھ آئے اور آپ کے ساتھ چلتے رہے ایمان عمل صلاحیت اور استعداد کے فرق کے باوجود ہر شخص خوش اور مطمئن تھا کہ وہ جو کچھ دے رہا ہے وہ قبول ہو رہا ہے دلی اور نرم خوئی رحمت اور آفت کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے انتہائی نرم دل تھے قلب مبارک کی تو یہ کیفیت تھی کہ اس میں کہیں رہے حق پر ساتھ چلنے والوں کے لیے سختی شدت یا غفلت کا شائبہ تک نہ تھا ادھر آپ کے برتاؤ رویش بات چیت طرز عمل معاملات میں سخت دلی ترش روی اور تندخوی کا گزرنا تھا اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ جو آپ کے ساتھ آیا وہ چمٹ کر رہ گیا پھر اس نے آپ کے قدم نہ چھوڑے آپ کے درے کریمانہ پر آ کر بیٹھ گیا تو اٹھ کر نہ گیا آپ کے اشارے پر جان و مال فدا کر دینے سے دریغ نہیں کیا قرآن اس تصویر کو یوں کھینچتا ہے آل عمران 158 اے پیغمبری اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو ورنہ اگر کہیں تند ہو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہاری گرد پیش سے چھٹ جاتے حضور کی نرم دلی نرم مزاجی نرم خوی اور غلم کے واقعات بے شمار ہیں روزمرہ کی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی کے نازک مواقع اور بڑے سنگین مراحل میں بھی وہ دوستوں کے ساتھ بھی اور دشمنوں کے ساتھ بھی حضرت انس بن مالک برسوں آپ کی خدمت میں رہے اور آپ کی خدمت میں کام کرتے رہے فرماتے ہیں کہ نہ آپ نے کبھی جھڑکا نہ ڈانٹا یہ تک نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا ایک معمولی مسلمان ایک بڑیا بھی آپ کو راستے میں رک لیتی اور آپ رک کر اس کی پوری بات توجہ سے سنتے اور اس کی مشکل حل کرتے قرض خواہ آتے اور گلے کی چادر پکڑ کر کھینچ لیتے اور آپ مسکرا کر ٹال دیتے ساتھ ہی اس کو ٹوکتے تو فرماتے کہ اس کو کہنے دو کرنے دو اس لیے کہ اس کا حق ہے لوگ محفل میں آتے تو تخاتب سلام اور گفتگو میں زبان اور الفاظ توڑ مروڑ کر آپ کو گالیاں دیتے برا بھلا کہتے لیکن نہ صرف یہ کہ آپ جواب نہ دیتے تھے بلکہ نظر انداز کر دیتے تھے اگر جواب دیتے تو اس طرح کے صرف بدنیت اشخاص ہی اپنے عمل کے مطابق اس کی عزت میں آتے یہ معاملہ یہودی سرداروں اور علماء کا تھا السلام علیک کو السام علیک بنا دیتے کہ تم کو موت آئے حضور نے جواب میں فرمایا وعلیکم حضرت عائشہ سے رہا نہ گیا انہوں نے کہا موت تمہیں آئے اور اللہ کی لانت اور پھٹکار پڑے حضور نے متمبیہ فرمائی کہ عائشہ اللہ کو بد زبانی پسند نہیں حضرت عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا حضور نے فرمایا اور تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا جواب دیا میں نے ان سے کہہ دیا اور تم پر بھی مولانا العلا مودودی تفیم القرآن جل پنجون راہور 1974 صفحہ 359 بحوالہ بخاری و مسلم آپ کے حلم و برداشت کا عالم تھا کہ آپ سے ملاقات میں آپ کی مجلسوں میں اور آپ سے بات چیت میں لوگ ہر قسم کی آزادی برتتے اور غیرت غیر تربیت یافتہ لوگ تو ادب و تہذیب کی حدود پھلانگ جاتے لیکن اس کے باوجود کہ آپ کو سخت تکلیف ہوتی آپ یہ سب گوارہ فرما لیتے اور کوئی سخت یا نازیبہ کلمہ آپ کے منہ سے نہ نکلتا ایسے تمام موقع پر خود وہی الہی نے آ کر لوگوں کو صحیح آداب اور تہذیب کی تربیت دی بعض لوگ کھانے کی دعوت میں بلائے جائے تو کھانے سے فارغ ہو کر دھرنا مار کر بیٹھ جاتے اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ حضور کو اس سے کیا زحمت ہو رہی ہے حضور اس صورتحال کو بھی خاموشی سے برداشت کرتے مسلم میں حضور کے خادم خاص حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ رات کے وقت حضرت زینب کے ولیمے کی دعوت تھی عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے مگر دو تین حضرات بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تنگ آ کر حضور اٹھے اور ازواج متحرات کے ہاں ایک چکر لگایا واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ حضرات بیٹھے ہیں آپ پھر پلٹ گئے اور حضرت عائشہ کے حجرے میں جا بیٹھے اچھی خاصی رات گزر جانے پر جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں تب آپ حضرت زینب کے مکان میں تشریف لے گئے مولانا مودودی تفیم القرآن جل چہروم لاہور نائنٹین سیونٹی فور 120 بحوالہ مسلم نسائی ابن جریر اس ہدایت پر اس پر ہدایت آئی احزاب 53 مگر جب کھانا کھاؤ تو منتشر ہو جاؤ باتیں کرنے میں نہ لگے رہو تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا یہ درجہ تھا نبی اکریم کی حیا کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی طرح بعض لوگ وقت بے وقت ملاقات کے لیے آ جاتے اور آپ کو گھر سے بلاتے حضور کو سخت تکلیف پہنچتی مگر نے قلم کی وجہ سے آپ اس رویے کو بھی برداشت کرتے تھے مولانا موجودی لکھتے ہیں جن لوگوں نے آپ کی صحبت میں رہ کر اسلامی آداب و تہذیب کی تربیت پائی تھی وہ تو آپ کے اوقات کا ہمیشہ لحاظ رکھتے تھے ان کو پورا احساس تھا کہ آپ اللہ کے کام میں کس قدر مصروف زندگی بسر فرماتے ہیں اور ان تھکا اور ان تھکا دینے والی مصروفیتوں کے دوران میں لازماً کچھ وقت آپ کے لیے آرام کے لیے اور کچھ وقت آپ کی اہم مشغولیتوں کے لیے اور کچھ وقت اپنی خانگی زندگی کے معاملات کی طرف توجہ کرنے کے لیے بھی ہونا چاہیے لیکن بارہا ایسے انگھڑ لوگ بھی آپ سے ملاقات کے لیے آ جاتے تھے جن کا تصور یہ تھا کہ دعوت اللہ اور اصلاح خلق کا کام کرنے والے کو کسی وقت بھی آرام لینے کا حق نہیں ہے اور انہیں حق ہے کہ رات دن میں جب چاہیں اس کے پاس آ دھمکے اور اس کا فرض ہے کہ جب بھی وہ آ جائیں وہ ان سے ملنے کے لیے مستعد رہے اس قماش کے لوگوں میں عموماً اور اطراف عرب میں آنے والوں میں خصوصاً بعض ایسے ناشائستہ لوگ بھی ہوتے تھے جو آپ سے ملاقات کے لیے آتے تو کسی خادم سے اندر آئیں اطلاع کرانے کی زحمت بھی نہ اٹھاتے تھے بلکہ ازواج متحرات کے حجروں کے چکر کاٹ کر باہری سے آپ کو پکارتے تھے تفیم القرآن جل پنجم صفحہ سیونٹی تھری اے نبی جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے الحجرات فور اینڈ فائیو بعض لوگ ایسے تھے جو عبد الرحمن بن زید زید اسلمی کی روایت کے مطابق نبی کریم کی مجلس میں دیر تک بیٹھے رہتے تھے اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ آخر وقت تک بیٹھے رہیں اس سے بسا اوقات بسا اوقات حضور کو تکلیف ہوتی تھی آپ کے آرام میں بھی خلل پڑتا تھا اور آپ کے کاموں کا بھی خرچ ہوتا تھا مولانا مودودی تفہم القرآن جل پنجم صفحہ 362 میں لیکن حضور کا تحمل اور اخلاق اس کو بھی خاموشی سے برداشت کر لیتا اسی طرح ایک طرف نبی کریم ہر مسلمان کی مدد اور حاجت روائی کے لیے ہر وقت حاضر تھے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی مسلمان بھائی کے حاجت روائی میں ایک گھڑی صرف کرنا اپنی مسجد میں دو ماہ اعتکاب سے زیادہ محبوب ہے دوسری طرف آپ ہر ایک کی بات کان لگا کر سنتے اور جو آپ سے تخلیے میں گفتگو کا خواہش مند ہوتا اس کی خواہش پوری فرماتے اور آپ کی پیشانی پر بل تک نہ آتا پھر عام طور پر آپ مسلمانوں کی بات پر یقین بھی کرتے تھے منافقین آپ کی اس نرم طبیعت تباہ کی بنیاد پر آپ کو متحم کرتے کہتے تھے کہ آپ کانوں کے کچے ہیں جس کا جی چاہتا ہے آپ کے کان بھرتا ہے اور آپ اس کی بات مان لیتے ہیں مولانا مودودی تفیم القرآن صفحہ نمبر ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے کہو تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں توبہ 61 یہ بھی آپ کے سراپا رحمت ہونے کا نتیجہ تھا بعض لوگ اپنی بڑائی جتانے کے لیے بعض لوگ بغیر کسی اہم ضرورت کے بعض لوگ واقعی اہم وجوہات کی بنا پر آپ سے خلوت میں بات کرنا چاہتے تھے زید بن اسلمی کہتے ہیں کہ نبی کریم سے جو شخص بھی علیحدگی میں بات کرنے کا درخواست کرتا آپ اسے رد نہ فرماتے جس کا جی چاہتا آ کر عرض کرتا کہ میں ذرا الگ بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ اسے موقع دیتے یہاں تک کہ بہت سے لوگ ایسے معاملات میں بھی آپ کو تکلیف دینے لگے جن میں الگ بات کرنے کی کوئی حاجت نہ ہوتی تفیم القرآن جیل پنجم صفحہ 363 اس صورتحال کی بنا پر نوبت یہاں آ پہنچی کہ ایک وقت اللہ تعالیٰ کے نے حکم دیا کہ جو آپ سے تخلیے میں گفتگو کرنا چاہے وہ پہلے صدقہ دے اگرچہ حکم فوراً ہی منسوخ ہو گیا لیکن آپ کی نرم خوئی کی عکاسی اور تعلیم کا کام پورا ہو گیا المجادلہ ٹویلو اینڈ تھرٹین روز مرہ کی عام زندگی انفرادی اجتماعی زندگی سے آگے بڑھ کر تحریک کے نازک اور سنگین عوامل اور مواقع پر بھی آپ کی نرم دلی اور نرم خوئی آپ اپنے دامن میں کچھ سب کچھ سمیٹ لیتی تھی مخلص ساتھیوں کی کمزوریاں اور غلطیاں ہوں یا منافقین کی سرگرمیاں سورہ آل عمران کی آیت جس میں آپ کی نردلی کو اللہ کی رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے غزب وحد کے موقع پر نازل ہوئی جب ایک طرف منافقین کے ایک گروہ نے ہر طرح آپ کو اور آپ کی جماعت کو نقصان پہنچانے میں کوئی کثر نہ اٹھا رکھی اور دوسری طرف مومنین کا ایک گروہ بھی دنیا کی محبت میں آپ کی حکم عدولی کر بیٹھا اور جتنی بازی ہاتھ سے نکل گئی اس موقع پر آپ منافقین سے سختی برتنے اور ان کو سزائیں دینے اور قصوروار مومنین سے سختی سے باسپرس فرماتے تو سیاسی لحاظ سے بالکل نامناسب اور صحیح ہوتا بالکل مناسب اور صحیح ہوتا لیکن ایک گروہ سے آپ نے چشم پوشی فرمائی اور بلاخر ان کی کافی تعداد مخلص بن گئی اور ایک گروہ کو آپ نے معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور بلاخر اسلام کے جانصار سپاہی ثابت ہوئے سزا کی روش اختیار کی جاتی تو یہ لوگ چھٹ جاتے ان کا اللہ کی نافرمانی کی راہ پر سخت پڑ جانا یا نکل کھڑا ہونا بھی ایک ہادی کا نقصان شمار ہوتا اور ان کا ضائع ہو جانا جماعت کا بھی نقصان ہوتا مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے یعنی مال غنیمت تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے آل عمران 152 تم میں جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھر گئے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے اللہ نے انہیں معاف کر دیا اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے آل عمران 155 دعوت اسلامی کو جس نازک جد جہد سے سابقہ تھا اس کی وجہ سے یہ بات لازم کر دی گئی تھی کہ کسی اجتماعی کام سے خصوصاً جہاز سے کوئی خود سے بیٹھ نہ جائے گا جب تک نبی کریم سے اجازت نہ لے لے اور آپ کو اجازت دینے یا نہ دینے کا پورا اختیار دیا گیا تھا مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں اے نبی جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں پس جب وہ اپنی کسی کام سے اجازت مانگے تو تو اس جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو سورہ نور سکسٹی ٹو لیکن آپ کا سلوک یہ تھا کہ ہر قسم کا عذر قبول فرماتے واقعی مجبوریاں تو ظاہری ہوتی ہیں لیکن جہاد سے پہلے جہاد کے بعد منافقین جو عذرات تراشتے تھے آپ ان کو بھی قبول فرما لیتے پیچھے رہ جانے کی اجازت مرحمت فرما دیتے یا اس کی حرکت سے درگزر فرماتے اور چشم پوشی سے کام لیتے قرآن نے آپ کو انتہائی مشفقانہ انداز میں متوجہ کیا اور ساتھ ہی آپ کی صفت رحمت کی عکاسی کر دی توبہ 43 اے نبی اللہ تمہیں معاف کرے تم نے کیوں انہیں رخصت دی دے دی مولانا امین احسن اسلائی لکھتے ہیں چشم پوشی اور مسامحت کریم النفسی کا ایک لازمی مقتضہ ہے نبی کریم جس طرح تمام اعلیٰ صفات تھے انسانی کے مظر تھی اسی طرح آپ میں چشم پوشی کی صفت بھی کمال درجہ موجود تھی منافقین آپ کی اس کریم النفسی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے فرائض دینی بالخصوص فریض جہاز سے فرار کے لیے وہ مختلف قسم کے جھوٹے عذرات تراشتے اور آپ کی خدمت میں پیش کر کے گھر بیٹھ رہنے کی اجازت مانگتے حضور ان بناوٹی عذرات سے اچھی طرح واقف ہوتے لیکن بر بنائے کریم النفسی جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا درگزر فرما جاتے اور ان کو اجازت دے دیتے متنوع کرنے کا انداز بہت دل نواز ہے بات کا آغازی افو کے اعلان سے فرمایا کہ واضح ہو جائے کہ مقصود سرزنش اور تاب نہیں بلکہ توجہ دلانا ہے تدبر قرآن جلد سوم پیج نمبر 172 جب بعض منافقین کی دشمنی کھل کر سامنے آئی اس وقت بھی آپ نے ان کے ساتھ تحمل بردباری درگزر اور حکمت کا معاملہ کیا ان میں سے خاص طور پر رئیس المنافقین عبداللہ بن اوبی کے ساتھ آپ کا طرز عمل ہے جس سے آپ کی شان کریمی بھی ظاہر ہوتی ہے اور جس میں قیادت کے بہت سے قیمتی سبق پوشیدہ ہیں واقعات تفصیل چاہتے ہیں جن کی ہاں گنجائش نہیں مولانا مودودی کی تفہیم القرآن جلد جوہم page number five two al Munafiqun 63 میں دیکھے جا سکتے ہیں لیکن اس کی ساری بدتمیزیوں دشمنیوں سازشوں اور غداریوں کے باوجود چھ ہجری میں غنی غز بنی مستلق کے موقع پر اس نے ایسے فتنے اٹھائے جو مسلمانوں کی جمعیت کو پارا پارا کر سکتے تھے ایک طرف اس نے انصار و مہاجرین کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی اور دوسری طرف منافقین کے ساتھ مل کر یہ سازش کی کہ مدینہ پہنچ کر آپ کے خلاف کارروائی کی جائے اس نے کہا کہ ہماری اور قریش کے کنگلوں یعنی اصحاب محمد کی حالت پر صادق آتی ہے کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کر تاکہ تجھی کو پھاڑ کھائے تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں خدا کی قسم مدینہ واپس پہنچ کر ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا اس واقعے کی رپورٹ حضرت زید بن ارکم نے اس وقت جو نوجوان تھے حضور تک پہنچا دی عبداللہ بن ابی صاف مکر گیا حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے مگر حضور نے فرمایا ایسا نہ کرو لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے آپ کسی پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام انصار میں عبداللہ بن ابی کے خلاف سخت غصہ پیدا ہو گیا اور ہر طرف سے اس پر پھٹکار برس پڑنے لگی یہاں تک کہ جب ایک قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگا تو عبداللہ بن ابھی کے صاحبزادی جن کا نام بھی عبداللہ تھا تلوار سونت کر باپ کے آگے کھڑے ہو گئے اور بولے آپ نے کہا تھا کہ مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال دے گا اب آپ کو معلوم ہو جائے گا عزت آپ کی ہے یا اللہ کی اور اس کے رسول کی خدا کی قسم آپ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ رسول اللہ آپ کو اجازت نہ دے دیں چنانچہ حضور کے کہنے پر جب حضرت عبداللہ بن مدینے میں مدینہ طیبہ میں داخل ہو سکا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے امر بھی بیان کر دیا کہ ایسے منافقین کی مغفرت نہ ہوگی اگرچہ نبی کریم خود استغفار کریں المنافقون سکس پھر غزل تبوک کے موقع پر زیادہ شدت کے ساتھ تاکید کی کہ اگر آپ ستر بار بھی استغفار کریں گے تو ایسے دشمنان خدا کو معاف نہیں کیا جائے گا اے نبی تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو اگر تم ستر مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا سورہ توبہ مولانا اسلائی لکھتے ہیں کہ نبی کریم سراپا رحمت و شفقت تھے اس وجہ سے ان منافقین کے تمام شرارتوں اور فتنہ انگیزیوں کے باوجود ان کی اصلاح اور نجات آپ کو اس قدر عزیز تھی کہ جس طرح آپ اپنی تمام امت کے لیے برابر خدا سے مغفرت چاہتے رہتے تھے اسی طرح ان کے لیے بھی برابر نجات کی دعا کرتے رہتے تدبر قرآن پیج نمبر 203 یہاں تک کہ جب عبداللہ بن ابی جیسے منافق کا انتقال ہو گیا تو حضور کے لطف کرم کی انتہا یہ تھی کہ اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ جو مخلص مسلمانوں میں سے تھے نبی کریم کی خدمت پہ حاضر ہوئے اور کفن میں لگانے کے لیے آپ کا کرتا مانگا آپ نے کمال فراغ دلی سے عطا کر دیا پھر انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہی نماز جنازہ پڑھائیں آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے حضرت عمر نے با اصرار ذکر کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اس شخص پر نماز جنازہ پڑھیں گے جو یہ اور یہ کر چکا ہے مگر حضور ان کی باتیں سن کر مسکراتے رہے اور اپنی اس رحمت کی بنا پر جو دوست و دشمن سب کے لیے عام تھی آپ نے اس بدترین دشمن کے حق میں بھی دعائے مغفرت کرنے میں تعمل نہ کیا ایک روایت بھی ہے کہ جب سور توبہ کی آیت کا حوالہ دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے بخشش ہو جائے گی تو میں کرتا آخر جب آپ نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے تو یہ آیت نازل ہوئی سورہ توبہ ایٹی فور اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے افو و درگزر اسی رحمت کا ظہور اسی شان افو میں تھا جو دشمن و دوست سب کے لیے عام تھی اور جس کی ہدایت آپ کو آپ کی نرم دلی کے تذکرے کے فوراً بعد ہی کی گئی تھی انسان کی فطرت کا ایک عجیب پہلو یہ ہے کہ اس کے لیے بعض اوقات دشمن کو معاف کر دینا آسان ہوتا ہے لیکن وہ اپنوں کے لیے بڑا سخت گیر بن جاتا ہے نبی کریم کا یہ فیض سب کے لیے عام تھا دشمنوں کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اپنے اگر اخلاقی اور قانونی غلطیاں کرتے تو آپ کی خواہش ہوتی کہ آپ کے علم میں نہ آئے علم میں آ جائے تو سزا دینے کی نوبت نہ آئے سزا دینا ہی پڑے تو کفارہ پر بات ٹل جائے لیکن تحریک غلطیوں پر بھی آپ کا سلوک اس سے مختلف نہ تھا مشہور واقعہ حضرت حاتی بن ابی بلتا کا ہے جب قریش نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو حضور نے فتح مکہ کی تیاریاں شروع کر دیں مگر چند صحابہ کے علاوہ کسی کو نہیں بتایا کہ قصد و ارادہ کیا ہے اسی زمانے میں عبد بنی عبد المطلیب کی ایک لونڈی مالی مدد کے لیے مدینہ تو یہ بھائی جب وہ واپس جانے لگی تو حضرت ہاتب اس سے ملے اور اس کو چپکے سے ایک خط با سرداران مکہ کے نام دیا اور دس دینار دیے تاکہ وہ راز پاش نہ کرے اور چھپا کر ایک خط ان لوگوں تک پہنچا دے ابھی وہ مدینہ سے روانہ ہی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو اس پر مطلع فرما دیا آپ نے فوراً حضرت علی حضرت زبیر حضرت مقداد بن اسود کو اس کے پیچھے بھیجا ان حضرات نے خط برآمد کر لیا اور یہ حضور کی خدمت میں لے آئے کھول کر پڑا گیا تو اس میں قریش کے لوگوں کو اطلاع دی گئی تھی کہ رسول اللہ تم پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں حضور آئے حضرت حاطف سے پوچھا یہ کیا حرکت ہے انہوں نے عرض کیا آپ میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیں میں نے جو کچھ کیا ہے اس بنا پر نہیں کیا کہ میں کافر و مرتد ہو گیا ہوں اور اسلام کے بعد اب کفر کو پسند کرنے لگا ہوں اصل بات یہ کہ میرے اقربہ مکے میں مقیم ہیں میں قریش کے قبیلے کا آدمی نہیں ہوں بعض بلکہ بعض قریشیوں کی سرپرستی میں وہاں آباد ہوا ہوں مہاجرین میں سے دوسرے جن لوگوں کے اہل ویال مکے میں ہیں ان کو تو ان کا قبیلہ بچا لے گا مگر میرا کوئی قبیلہ وہاں نہیں ہے جسے کوئی بچانے والا ہو اس لیے میں نے یہ خط اس خیال سے بھیجا تھا کہ قریش والوں پر میرا ایک احسان رہے جس کا لحاظ کر کے میرے بال بچوں کو نہ چڑھے رسول اللہ نے حاطب کی بات سن کر حاضرین سے فرمایا حاطب نے تم سے سچی بات کہی ہے یعنی ان کے اس فیل کا اصل محرک یہی تھا اسلام سے انحراف و کفر کی حمایت کا جذبہ اس کا محرک نہ تھا حضرت عمر نے اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی حضر نے فرمایا اس شخص نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے تمہیں کیا خبر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو ملاحظہ فرما کر کہہ دیا ہو کہ تم خواہ کچھ بھی کرو میں نے تم کو معاف کر دیا یہ بات سن کر حضرت عمر رو دی اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں بنیادی بات یہی تھی کہ کون اپنا ہے اور کس کا ریکارڈ کیا ہے جو بنیادی طور پر اپنا ہے وفادار ہے نیک نیت ہے اس کی زندگی وفاداری میں بسر ہوئی ہے وہ اگر اتنی بڑی غلطی کرے کہ جو کسی بھی قانون کے تحت غداری کی تعریف میں آتی ہے تو وہ نرمی کا مستحق ہے معاف کیا جائے گا یا نہیں یہ جماعتی حالات پر منحصر ہے لیکن سزا دینے کے مقابلے میں معاف کر دینا پکڑ لینے کے بجائے چھوڑ دینا زیادہ بہتر اور افضل ہے حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم احتساب اور تعزیر میں بڑے نرم تھے اور معاف کر دینے میں بڑے فیاض مشاورت نرمی اور معافی کے ذکر بعد ہی قرآن نے آپ کی سیرت کے ایک اور پہلو کو کھولا ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی تحریک کے سارے کام اہم معاملات میں ساری زندگی اپنے ساتھیوں کے فیصلوں میں شریک کیا ان سے مشورہ کیا مشاور ہم فی الامر پر آپ کی پوری سیرت گواہ ہے بات یہ نہیں کہ نبی کریم مشورے کے محتاج ہوں ایک طرف وہی لائی کی ہدایت آپ کو حاصل تھی دوسری طرف خود آپ کا سینہ مبارک علم اور فیصلے کرنے کی صحیح استعداد اور قوت علم و حکمت کے نور سے بھرا ہوا تھا لیکن کوئی جماعت اس وقت تک قوت حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے شرکا اس کے فیصلوں میں شریک نہ ہوں سیرت سے بے شمار واقعات اس کی تائید میں پیش کیے جا سکتے ہیں ہم صرف چند بڑے اور اہم واقعات کا ذکر کریں گے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد آپ کو پہلا نازک مرحلہ غزوہ بدر کا پیش آیا قوت کمزور تھی تعداد کم تھی سواریاں نہ ہونے کے برابر تھیں مہاجر اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے انصار سے بیعت یہ تھی کہ دشمن حملہ کرے گا تو جان لڑائیں گے ادھر ایک طرف قریش کا قافل تجارت تھا اور دوسری طرف قریش کا لشکر جرار دعوت و تحریک کی طویل حکمت عملی کا تقاضا یہ تھا کہ لشکر جرار سے ٹکر مول لی جائے اور کفر و باطل کی قوت کا سر کچل دیا جائے لائی بھی یہی تھی اور آپ اپنا فیصلہ سنا کر حکم دیتے تو صحابہ تعمیل اور جانسانی میں کوتاہی نہ کرتے لیکن آپ نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور مسئلہ ان کے سامنے رکھا مہاجرین میں سے حضرت مقداد بن امرو نے عرض کیا یا رسول اللہ جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے اسی طرف چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا دونوں لڑیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں نہیں ہم تو کہتے ہیں کہ چلیے آپ اور آپ کا خدا دونوں لڑیں اور ہم آپ کے ساتھ جانے لڑائیں گے جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کر رہی ہے حضور نے ابھی بھی فیصلہ نہ کیا کہ یہاں تک کہ انصار میں سے حضرت بن معاذ بولے اے اللہ کے رسول جو کچھ آپ نے ارادہ کیا ہے اسے کر گزریے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر ہمیں لے کر سمندر لے کر سامنے سمندر پر جا پہنچے اور اس میں اتر جائیں تو ہم آپ کے ساتھ کودیں گے اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہ رہے گا اس کے بعد حضور کا چہرہ چمک اٹھا اور آپ نے لشکر کے مقابلے کا فیصلہ کر لیا غزوہ وحد تین ہجری کے موقع پر جب یہ سوال پیدا ہوا کہ شہر میں محصور ہو کر مدافعت کی جائے یا شہر سے باہر نکل کر تو حضور نے سمر کا فیصلہ بھی اپنے ساتھیوں کے مشورے سے کیا اور ایک روایت کے مطابق کنگ جوشے لے نوجوانوں کی اکثریت کی رائے کی بنا پر کیا جو غز بدر میں نہ لڑ سکتے تھے اور اب اپنی جان ساری دکھانے کے لیے بے چین تھے اور اسی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان بھی اٹھانا پڑا غز احزاب پانچ ہجری کا وقت بڑا نازک تھا سارا عرب امٹ کر آیا تھا ہزاروں کے لشکر نے مدینہ طیبہ کا محاصرہ کر رکھا تھا دفاع کا انتظام حضور نے مشورے کے بعد حضرت سلمان فارسی کے رائے سے خندق کھول کر کر کیا تھا پشت پر یہودیوں کے قلعے تھے اور ان میں سے کسی وقت بھی غداری متوقع تھی بلکہ قریش ان سے نامہ پیام میں مصروف تھے اور وہ مسلمانوں سے اپنا وعدہ توڑنے پر آمدہ ہو گئے تھے حضور نے موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے بنو غطفان سے صلح کی بات چیت کی بات چیت شروع کی اور چاہا کہ وہ مدینہ کے پھلوں کی پیداوار کا ایک بٹا تین حصہ لے کر قریش کا ساتھ چھوڑ دیا اور مسلمانوں سے صلح کر کے واپس چلے جائیں لیکن اس معاملے میں بھی آپ نے اپنے صحاب سے مشورہ کیا انصار کے ساتھ بن عبادہ اور سعد بن معاذ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کی اپنی خواہش ہے یا اللہ کا حکم ہے آپ نے بتایا کہ نہیں یہ میری خواہش ہے کہ میں تم لوگوں کو بچا لوں اور دشمن کا زور توڑ دوں دونوں سرداروں نے کہا کہ جب ہم مسلمان نہیں تھے تو یہ قبیلے ہم سے خراج وصول نہ کر سکے کیا آپ یہ ہم سے خراج لیں گے یہ کہہ کر انہوں نے اس معاہدے کا مسودہ چاک کر دیا جس پر ابھی تک دستخط نہ ہوئے تھے بات یہ نہ تھی کہ حضور میں کوئی کمزوری تھی بلکہ مشورہ لینا وہ حکمت و دانائی کا کام تھا جس کے ذریعے صلح کے خیال کو ختم کر دینی اور لڑائی کے عزم کو زندہ و برقرار رکھنے کا مقصد حاصل ہوا لوگ پختہ ہو گئے اور ایک نئی قوت ان کے اندر پیدا ہو گئی ان سارے معاملات میں ایک عامر حکمراں اور ایک طاقتور لیڈر کی طرح اپنے فیصلے کے نافذ کرنے کے بجائے حضور نے ہر کام اور ہر فیصلے میں اپنے ساتھیوں کو شریک رکھا حالانکہ اگر کوئی لیڈر اس کا مستحق تھا کہ وہ اپنے فیصلے از خود نافذ کر دے تو آپ تھے اور اگر کسی کی اس کے باوجود دل و جان سے اطاعت کی جاتی تو آپ تھے اس لیے کہ آپ ایک عام انسانی لیڈر نہ تھے بلکہ اللہ کے رسول تھے مشورے کے ان مجلسوں میں شرکا پوری آزادی سے بولتے اپنی رائے پیش کرتے بحث کرتے دلائل دیتے اور ان پر کوئی پابندی عائد نہ ہوتی منافق بھی ان مجلسوں میں شریک ہوتے اور اس سلسلے میں قرآن نے جو ہدایت دی ہیں ان سے اس ماحول کا اندازہ ہوتا ہے جو ان مجلسوں میں پایا جاتا ہے جو چاہتے تھے وہ زور زور سے بول کر چیخ چیخ کر اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے تھے وہ اس پر بھی مصر ہوتے تھے کہ انہی کی سنی جائے اور انہی کی مانی جائے اور اللہ اور رسول کی بات پر بھی ان کی بات مقدم ہو اس موقع کے لیے چرب زبانی دلائل کی فراوانی قسموں کی بہتات لچھے دار تقریریں سبھی کچھ ہوتا الحجرات ون ٹو تھری تواز آپ کے آخری بات جس پر میں اس تذکرے کو ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم نے کبھی کسی طرح اور کسی پہلو سے اپنے کو اپنے ساتھیوں کے مقابلے فائے کو برتر کر کے نہیں رکھا اگر آپ ایسا کرتے تو بجا ہوتا آپ ہی سب سے زیادہ تفوق کے مستحق تھے آپ صرف انسان نہ تھے اللہ کے رسول تھے آپ کا سینہ محبت وہی تھا آپ پر لوگ پروانہ وار فدا تھے لیکن آپ نے ہمیشہ توازو اختیار کی عام ساتھیوں کے ساتھ ان کی طرح اٹھتے بیٹھتے تھے چلتے پھرتے تھے کھاتے پیتے تھے پہنتے اوڑھتے تھے کسی پہلو سے آپ نے خود کو ممتاز نہیں کیا لوگ باہر سے مجلس میں آتے تو پوچھنا پڑتا کہ محمد کون ہے اپنے لیے تعظمن کھڑے ہونے کو آپ نے منع فرما دیا تھا کسی نے آپ کا رتبہ ذرا بڑھایا نہیں کہ آپ نے اس کو ٹوک دیا کسی نے کہا کہ موسیٰ سے افضل ہیں تو یہ کہنے سے منع کیا کسی نے کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہیں تو اس کو ایسا کہنے سے روک دیا اپنی ذات کو مقصود بننے سے روکا کہ اصل تعلق اور شیفتگی اللہ سے ہونا چاہیے آل عمران 144 محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں ان سے پہلے اور رسول ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکی ہے پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے